ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا ہے